حکم نے ابراہیم سے انہوں نے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز میں پانچ رکعت پڑھا دی جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئی کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے صحابہ نے کہا آپ نے پانچ رکعت پڑھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکاسی